دلائل جو اپنا کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اگلے ویکتی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوشش کی لوکل کا معاملہ صحیح ہو جائے لیکن سرکار نے ٹھیک ہے تو اسی سالوں مشرق سمجھ لو کٹ صحیح تو نہیں کر رہے جی ہاں۔ چل رہی ہے کام لیکن باہر والا جی ہاں، اسی دونوں اس گل کے دعوے دار اسی اسی دین دے میں بننے کا جی ہاں۔ کردار بھی سانو کوئی تو اللہ لگے دو جگہ جی بات ہے وہ سمجھنا مناظرے دے اندر وہ چوٹ ہو جی ہاں۔ پیار دی گل جلدی رہندی جی ہے ہاں۔ تسی دل تے تشریف لے آئے حقیقت بنا ٹھیک مولانا مولانا سیالوی صاحب بھی کہہ رہے کہ صاحب جڑے نے یہ ہوچھے ٹھیک تسی سن غلط فہمی اسی سمجھنے کچھ غلط فہمی ہے سارے عقائد دے متعلق کچھ غلط دسیا گیا ہے بڑے نے غلط دسیا ہے سن سنا بہت ٹھیک ہے غلطی دور ہو جانی چاہیے یہ ساڈے تو غلطی اسی دور کر لیا وہ تو مل بیٹھ کے ان چیزوں کی اصلاح ہوں ویسے حقیقت حقیقت لا کے گیا میں بھی اپنے علاقے تبصرہ جا کے یہی کیتے سی کہ اگر بل فرض مولانا سعید صاحب اسد میں اپنے کو دعوت دینا تو ضرور اس بالکل اچھے انداز پیش ہاں جی۔ بڑا چنگا سا طریقہ چاہیے جی۔, ہاں جی اسی اسی گل کر رہے ہیں مولانا شرف سیالی صاحب ہاں جی۔ ٹھیک ہے سارے حضرات آئے سلسل پرستی کرنا ٹھیک ہے مفتی محمد شرف صاحب قادری مراڑی شریف ہے حویلی لکھا تو مولانا عبد العزیز نے شریف لیا کیونکہ یہ جڑا ہے نا سب مفضول مرجو جی یہ بیسنٹک علماء چلتا ہے جی سوا جی پڑھائی کہا کہ ہاں۔ ایک ایمان اور عدم ایمان والا مسئلہ پیدا ہو جائے بڑی چنگی گل ہے جی۔ یعنی تو مولانا نورانی صاحب کسی کے لیے آئے تھے میرے نو میں انہوں نے کلیا بھی گل کی تو میں جلسہ عام چیز اس گل میں دوہرایا ٹھیک ہے وہ گل میرے ایسی چیز ٹھیک ہے میں کہا جی تصا مولانا فضل الرحمان صاحب گل کی ٹھیک ہے میں میں میں اہل سنت دا مناظر ہونے حیثیت دے دے دے دے باوجود ٹھیک ٹھیک ہے ہے ہے بڑا بڑا خوش ہوں ٹکے ٹکے تو جی جی مولویوں دی لڑائی اٹھا فائدہ تے جی۔ تے کم کم از وہ اسی اکٹھے ہو جی۔ بڑی اچھی چیز جی۔ لیکن نہ کوئی گل اتحاد جڑا میرے نظر نہیں آتا کہ برقرار وہ وجہ ہے وہ جی جی جی جی نکاح ساڈا توڑی ہیں سب نہیں رہن ہاں ہاں جی ہاں انہاں فتویاں دی موجودگی کسے وقت بھی تڑک کر کے ٹوٹ سکتا ہے جی ہاں۔ کہ میری تجویز یہ ہے کہ مستقل انہاں دوواں جواباں ٹھیک ٹھیک ہے ہے تین تین علماء دی کمیٹی ساڈے یہ یہ یہ کتاب تو تو سنت سارے موقف کی تائید نہ نہ نہ کرے مولوی اسے واسطے اس اس کہ ساری قبر قبر ٹھنڈی رہے رہے جی جی ہاں اچھر دے اندر جی ہاں۔ مطلب جی ہاں، مطلب ہو ہو غلط عقیدہ رکھ کے کے بلا جان بوجھ اڑیا بڑی گمراہی تھی ہاں۔ حقیقت ہے ہے ہے اسی اسی گل ٹھیک ٹھیک تنگ آ چکے ہیں لوگ ح تنگیا پتہ نہیں ہے اس لڑائی کی کی فائدہ فائدہ جی۔ دوسرا میں پورے پاکستان کا زیادہ تو زیادہ خطابت پھت دل کھڑ کر پھیرا بس زیادہ تو زیادہ ٹھیک اس تو بعد کبھی دلائل جڑے دو چار ہوتے ہیں وہ ضرور سنائیے ٹھیک مگر نہ کوئی غلیظ لفظ ٹھیک بڑے آپ کا مولا تھا اپنے دلائل وہ وجہ میں سمجھتا کہ یہ اثر دو پاسے زیادہ جی ہاں۔ ادھر بھی ادھر بھی جی ہاں۔ جناب جی سارے کوئی شرک والی گل نہیں تو فرماؤ اسی چھڑ دیں شرک والی گل نہیں جی باقی راجیہ مرضی افسر مفصول ہے تو بعد گل کرنا جی۔ بس اینی گزارش جی۔ تو صرف تے تشریف لیا اسی نقطۂ نظر نال ٹھیک ہے ساری گلوں سے اللہ کرے اس قوم کا کوئی فائدہ ہو جی جنہ بھی ہو سکتا ہے تو اسی مولانا راشد صاحب حقیقت ہے جی ملاقات جی۔ ٹھیک ہے انہوں کے دلائل جی۔ کیسے سن کیسے نہیں سن بہر اللہ علی انہوں نے شرافت متانت جی۔ قوت بیانیاں وہ ظاہر کرتے تو باقی جڑے لوگ وہ تو ظاہر کرتے تسی بھی سمجھ دیتے تسی تو پانا نہیں یہ تو بڑا اچھا ویسے طرز طریقہ ہے کہ آپ اس اندر بیٹھ کے ان تمام مسائل نو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر طے کی تو بن جائے بالکل بس یہ حاضر اگر یہ صورت ہے خفیہ خفیہ چارے جی، ہاں، جی، ہاں۔ جی، ہاں، بیٹھ کے کسی جگہ مسائل قرآن و سنت روشنی طے کی جائے گل تو بڑی چنگی گل اگر آپ اندر ایک پورا ایک ملکی طور اتحاد دی صورت ہو جائے بہت اچھا ہو سکتا ہے اسی اسی حاضر مت کوئی حاضر تدو ہیں اسی صورت پیدا کرو کیوں ہو سی ہوں فی الحال سارے کو مان عبد اللہ صاحب راشد میرے نال ہر پاس تقریباً ہوں جی۔ قاضی اسمت اللہ صاحب جڑا ساڈے استاد وہ بھی تشریف لے آئے ہیں جی اس مناظرے میں جی، سن جی ہاں۔ جی قوت کمزوری الگ چیز ہوتی ہے لیکن بار متین سی جی ہاں یعنی دل خوش ہوا یار مولویوں نے جی ہاں بندہ مراسیاں تے پٹا لڑنا پڑنا شروع کر دی تیری ماں دی تیری جی ہاں سنجی طرز بیان ہونا چاہیے دلائل دی قوت رکھنی چاہیے ایک صورت یہ ہے کہ میں اس دن بھی اسی وقت جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری صورت مزید تو نزدیک ممکن ہے کر لیں نزدیک تو بھی ممکن ہے بعد وہ جو دس زدیک اندازہ یہ ہو رہا ہے چاہیے کہ اگلے کا اس میں جنہیں بیان کیتا تھا خود اندازہ فرماؤ گے کہ وہ تقریر ہے کہ عام واعظ کی تقریر جی ہاں ایک ذمہ دار آدمی ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਲਮਾਏ ਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਠੀਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੱਖ ਚਾਹ ਮੁਕਦਮਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ حضرت نازل کو نہیں باقاعدہ لکھا جس میں بشرین اور جس کے پتہ لگ اس گل تو ماں نے بھی تسلیم کی سرکار دا جس میں بشری اس نال حضور علمی نال روحانی طور تے ہے نا ایمان افروز کتابیں ہوتے ہے لیا دیا چھوٹا وکر ہے سارا کٹھے ہوئے کٹھے اچھا اچھا جس فائدات علامہ حلبی علامہ سیوتی رحم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اس بارہ میں یہ ہے کہ رسول اکرم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے نہ تو کوئی زمانہ خالی ہے نہ کوئی مکان نہ کوئی محل خالی ہے نہ امکان نہ عرش خالی ہے نہ لو اور کرسی نہ قلم نہ کوئی خشک جگہ خالی ہے نہ سمندر نہ ہموار زمین اس دل جسم انہر دیا رہا جس طرح سورج دیکھو نا کوئی جگہ خالی نہیں اسے کچھ ہے تم تسلیم مل گیا کسی جس میں تسلیم نہ ہو مل جائے مقصد ہے یہ جو تحریر لکھی گئی ہے اس تحریر دی اس تحریر دی کوئی تردید نہیں لفظ رسول اکرم کے جسم انور رسول انور کے جسم انور جی جی میرا مقصد ہے یعنی بنیاد میں تھوڑے سامنے جی، لیکن جناب نے بھی اتنے غلط فہمی ہے سورج ہے اپنے اس جسم دے نال اصل جسم جی وہ دے نال جی لیکن اپنے جسم نورانی یہ تعبیر کیا جا سکتا ہے یہ اپنی ہر جگہ موجود جسم بشری اور جسم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہر جگہ موجود ہونے دعویٰ نہیں کرتے دیکھو مثلاً مولانا خالد محمود صاحب کتاب مسلم کسی پوچھا جی سات آدمیوں نے گائے کی قربانی میں حصہ ڈالا ان میں سے ایک بریلوی عقیدے کا ہے سوال یہ ہے کہ اس کی شمولیت سے باقی چھ حصے داروں کی قربانی ادا ہو گئی یا قربانی ادا ہو گئی ہاں اگر کچھ حصے داروں کی گمراہی کفر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہو تو ان کی شمولیت سے قربانی کسی ایک کی بھی ادا نہ ہوگی ہمارے اکابر کی تحقیق کے مطابق بریلویوں پر حکم کفر نہیں اور العلوم دیوبند نے انہیں ہرگز کافر قرار نہیں دیا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی اور کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا پینا کفر ہے لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جی۔ بریلوی حضرات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بال وجود موجود حاضر و ناظر نہیں کہتے بلکہ اس میں تعمیل کرتے ہیں اور حاضر بالعلم وغیرہ کی کرتے ہیں جی، کسی جگہ ایسا لفظ آیا تو بھی توجہ اور تعویل نال موجود ہے یہ امر دیگر ہے کہ ان کی یہ تعویل ہمارے نزدیک موت نہ ہو لیکن اس تعویل سے وہ اس حکم کفر کے ماتحت نہیں آتے جو فقہائے کرام کے ہاں ملتا ہے اور ان میں بیشتر تو ایسے افراد ہیں جو ایسے کلمات نہیں کہتے بلکہ میں جی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمایا حق حقیقی یہی ہے کہ ان پر حکم کفر وارد نہیں ہوتا اس چیز تصریف حکمیں بشری نام جیسے اس میں بشری نام کا دینا سکتا ہے جو تسا ارشاد فرمایا نا وہ بارے اے فی الحال باس میری تو تھوڑی نہیں کہ مقصد بریلوی انہوں نے کافر آکھیا ہے یا نہیں آکھیا بعض ایسی تو سا میرے کو ثبوت منگیا کہ جسم انور بھی سرات ہوئے جسم بسری مطلب میرے لفظ مولا ہاں جی جی جی آج ہاں، دیکھنے مگر نہ کہی ہے تو سا نال ہی فرمایا ہے اتھوں اگر نال سرات ایس جگہ تے موجود رسول لفظ بولا ونجے رسول اکرم کے جسم انور رسول انور نہ دیکھیں نا جی تو آڈے والے صاحب مفتی صاحب ایجڈ تشریف فرما رہے ہیں جڑی عربی دی عبارت ہے اس دے وچ دیکھو نا ان جسدہ الشریف جسدہ الشریف کس نو آکھا ویندا ہے اوہی جسم انصری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاں؟ اگر اس جگہ تے تعویل موجود ہے تو سن نال فرمایا سی جتھے لفظ لکھو سی نال تعویل ہو سی ایتھے نال تعویل کوئی نہیں لکھا ہاں بکھاؤ کٹ پہلے لو جی مقام رسول اللہ سیدنا مسجد تعظیم جو باقاعدہ سی جس میں بشری نال میں مخصوص طور پہ اس واسطے کی شروع میرے کو نسخہ سے تھوڑا جا لفظ لکھے رہے چونکہ والد صاحب کی گل سا میں سامنے یہ پیش کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن دی تکمیل تو بعد جی ہاں اپنے ہر امتی دے عملہ دے حاضر ٹھیک ہے حاضر ناظر تو ہیں نبی اکرم کیا مطلب جسم آپ کا حاضر ناظر یا روح آپ کی حاضر ناظر یہ علماء دی بحث ہی نہیں ہوئی ہدایت چکنے میں ہوتا جو لکھا ہمارا نہیں وہ تو آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے عقیدہ بتا دیجیے جی ہاں۔ جسم میں تے اپنے وہ ہدایت بطور دلیل کے بعد میں آ جائے گا پہلے آپ اور علم جی۔ سرکار دے جسم مبارک ہوتے یہ تھوڑی سی وضاحت کر لیں مثلا جسم میں مبارک ہوتے اپنے علم نال ہاتھ اچھا یہاں تھوڑا سا صرف ساڈے اعمال دیکھتے یہ تھوڑا سا لمبا لگا چاہ تو میرے ہر دور دیکھے پانچ پانچ چار مناظر نبی پاک علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو چکی ریکارڈ خلافت جلدی تا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی نہیں تو خلافت نہیں چلتی نبوت کے نبی نبوت اے وقت سے جانا تھوڑا یار جانا میں تو تھوڑے آپ کو مولا دی گل کر رہا کتاب تو ان لکھا جی میں پڑھے ہیں جی کتاب تو کی لکھا جی میں پڑھے ہیں ایسے نسخے موجود ہیں ساڑھے پر جنہاں بالکل ایک نہ تو ہے کاتب دی کی پتا جی عالم غیب کی ہوندا ہے تے عالم انہاں عالم مل غیب پڑھنا ہے <laughs> بس کوئی کاتب دی گل لیکن مناظرے ثابت نہیں کر سکتے کاتب ٹھیک ہے نہ باہر جان لگ سر صحیح بارہ ٹھیک ٹھیک ہے ہے ہے ایسا کر سکے مصروفیات نہیں لیکن جی ہاں مولانا محمد حبیب صاحب ہاں۔ مولانا محمد کراچی تک دلوایا اکثر و بیشتر بلوکا چلایا اور چنگی مار دیتی اتفاق کے دو ہی مناظر ہوئے ہوتے سارے ٹھیک ہے جی ہاں وہ بھی میرے نال ہی ہوئے جی ہاں انہوں دونوں کا رزلٹ تو پتا ہی کی نکلے شاید اس واسطے نکلتے نہیں مسئلہ کیا ہے نہیں مسئلہ اس موضوع تداد میں نہیں ہو کوئی جی۔ بہرحال جو بھی ہے جی ہاں یہ لوگ بڑی بڑی پیاری شاعری والا ہے تین علامہ خالد محمود سیال کوٹی جی ہاں انہوں کا دیکھ لطیفہ مشہور ہے نا لطیفے تو خراب نے کئی مشہور لندن دے بھی تو یہ وہ <laughs> جنہوں نے پاکستان آئے ہیں آلیا اتنے مناظرے کا بازار گرم کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے کہ چلو اتنے نہیں چلو اتنے کام شروع کام شروع نافت کو جدھر چل گئے انہوں کی مرضی نہیں چل سکتے ہاں۔ اپنی برادری دے جناب ٹھیک ہے جناب تو چلو اچھا ہو جائے اچھا اس نفر مانتے مقصد یہ ہے کہ عقیدے دی پوری تنقی ہو جائے نا اس دے اندر تو سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دے بارے گل واضح طور پر لکھ دیتی کہ ہر جگہ موجود نہیں پھر تو تصویر فرما رہے ہو کہ اعمال پر واقف ہیں تو علم کے طور پہ حاضر ہیں تھوڑی جی یہ وضاحت بارہ چاہیے کہ روح مبارک رسول پاک کا ہر جگہ حاضر ہے یا نہیں سرکار جی علم علم حاصل جس میں میں کی تھی اتنے اتنے بیٹھا جسم کے اعتبار نہ لیکن اپنی نظر کے اعتبار میں میں اس کرنا ان کو گل جی سمجھ جسم کے اعتبار نال ایک جگہ تھے تے علم اعتبار نال اچھا ہوں یہ آدمی کہ رسول پاک ہر جگہ موجود تو جڑی گل میں میں میں نا بس فرما دیو کہ اینا کو کیدا نال مشرک نہیں اس دی تھوڑی وضاحت کرا سوں جی وضاحت وضاحت وضاحت ہو کے پھر پھر حکم جو مرضی لو میرے کو تو تھوڑی کی کری ونجو تے انشاءاللہ سارا مسئلہ ٹھیک جسم مبارک دی تو ہو گئی ہوں تو صاحب کو فرما رہا کہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گوئے کہ ہر جگہ موجود علم دے اعتبار نال حاضر نہ ہوں سوال ہے کہ رسول پاک رسول جڑا ہوندا ہے او نا یا ہوندا ہے روح دا یا ہوندا ہے جسم دیا یا دوواں دے مجموعے دا نام ہن جس ویلے جسم بھی ہر جگہ تے موجود نہ ہوئے روح بھی ہر جگہ تے موجود نہ ہو صرف آپ دا علم یعنی جانتے پے ہن نظر جتے او دور تک جا رہی ہے نظر اوتھے پے رہی لیکن آپ ایک جگہ تے موجود ہے تے اے آدمی ایک آکھے کہ رسول پاک ہر جگہ تے موجود ہن اے گل آپ تے درست نہ ہوئی کیونکہ جسم جدو نہیں روح بھی جدو نہیں تو رسول نہ تو انہوں دوہاں چو کسی چیز دا ہوسی جدو اے دوئیں چیزاں ہر جگہ تے موجود نہیں بلکہ صرف علم تو پھر اے کم از کم آخنا کہ رسول پاک ہر جگہ حاضر اے تو آخنا ٹھیک نہ ہویا گل تو اسی علم دی یعنی جان دین سب کچھ وہ مسئلہ آ سی علم غیب دا لہٰذا دی ذرا تھوڑی یہ جی۔ گل کر رہے جی عوام عوام دی اصطلاح کی ہے اہل علم کی اصطلاح بات کر رہے ہیں اہل علم جانن والے نو حاضر کہتے ہیں میرا یہ ہے کہ اہل علم عالم تے حاضر کا لفظ بولتے ہیں فَإِنَّ الْحُزُورَ بِمَعْنَ الْعِلْمِ شَاعِرُ